بے شک وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تم ہو اور پھر ایمان پر جمے رہے تتنزل علیہم الملائکہ تو فرشتے اس کے پاس موت کے وقت آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اللہ تخاف ڈرو مت ولا تحزنو غم نہ کرو واب شروع بل جنت التی کن تم تو اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا نہنا لیا حکم کم فلاحیا دنیا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بلکم فی ہا ماتی انفسکم اور تمہارے لیے جنت میں تمہاری من چاہی زندگی ہوگی جو تم چاہو گے ولکم فی ہا مات نزل من غفور الرحیم اور یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی استقامت ایمان بہت بڑی دولت ہے میں نے کل بھی کہا تھا ایمان بہت بڑی دولت ہے اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہو لیکن ایمان دیا ہو تو وہ فخر کرے غربت کے ساتھ زندگی گزرے گی لیکن ایمان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی چٹنی روٹی پر زندگی گزر سکتی ہے لیکن رب کی ناراضگی کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی ایمان بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے کل بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ان غیروں کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے پھر بھی یہ دن دناتے پھر رہے ہیں پھر بھی یہ کامیاب ہے پھر بھی یہ پھسلتی ہوئی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ان سے جا کر پوچھو تمہاری زندگی میں سکون بھی ہے پوچھو ان سے یہ پھسلنے والی گاڑیوں میں سفر کرنے والے ان سے پوچھو یہ کیوں پل کے اوپر سے کھڑے ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں یہ کیوں گلے میں فندہ ڈال کر مر رہے ہیں اس لیے کہ دولت سکون کا ذریعہ نہیں ہے ایک انسان ایئر کنڈیشن کمرے میں سوتا ہے لیکن دل میں اللہ نہیں ہے تو اسے سکون نہیں ہو سکتا ہے اور ایک انسان سیدھے سادے کمرے میں بغیر پنکھے کے سوتا ہے لیکن دل میں ایمان ہے اس کو سکون ہوتا ہے سکون چیز ہی کچھ عجیب ہے سکون دولت کا نام نہیں ہے سکون جائیداد کا نام نہیں ہے سکون مکانوں کا نام نہیں ہے سکون بنگلوں کا نام نہیں اگر اس کا نام سکون ہوتا تو اس میں سے کوئی چیز صحابہ کے پاس نہیں تھی لیکن صحابہ مطمئن تھے خوش تھے ان کی زندگیاں کامیاب ترین زندگی تھی تو ایمان بہت بڑی دولت ہے عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں ہاں میرے بھائی صحابہ کے واقعات پر وہ تازہ ہو جاتی ہے حیات پر پڑھو ہمارے حضرت جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ اس لیے لکھی تاکہ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو مضبوط ہو ہمارا ایمان صحابہ کی زندگیاں تو پڑھیں عبداللہ ابن حضاب سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دشمنوں نے پکڑ لیا پوری جماعت کے ساتھ دور عمر ہی چل رہا تھا خلیفت المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور بادشاہ وقت نے درایا دھمکایا اور کہا مجھے سجدہ کر عبداللہ ابن نے فرمایا کہ اسی غیر اللہ کے سجدے کو مٹانے کے لیے تو ہم یہاں آئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں سجدہ کرے تیل گرم کیا اور انہی کے ایک مسلمان ساتھی کو اندر ڈال دیا اور عبداللہ ابن حضافہ سے کہا کہ اسی طرح تمہارا سب کا حال ہوگا میرے بھائیو صحابہ کی زندگیاں پڑھو خدا پاک کی قسم دنیا داروں کی زندگیاں پڑھنے سے دنیا سے محبت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی زندگی پڑھنے سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی زندگی پڑھو عبداللہ ابن حضاب اور رضی ربی اللہ تعالیٰ کو جب یہ جملہ کہا کہ اسی طرح تم بھی جاؤ گے تو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بادشاہ وقت سمجھا کہ شاید دل نرم ہو گئے آپ سجدہ کرے گا پوچھا کرو گے سجدہ کہا نہیں میرا رونا اس بنیاد پر ہے کہ ابھی مجھے اس میں جانا ہے افسوس یہ ہے کہ ایک ہی جان ہے جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں اگر سو جان ہوتی تو سو جان کو تیل میں ڈال دیتا ایمان ایمان میرے بھائیوں بازاروں میں ہم سودا نہ کریں اپنے ایمان کا جھوٹ بول کر فخ مکر اور فریب اور دھوکوں کے ذریعے سے سودا نہ کریں اپنے ایمان کا بادشاہ نے دیکھا بہت مضبوط ہے تو اخیر میں اس نے کہا کہ اچھا سجدہ نہیں کرتا کم سے کم میری پریشانی کو بوسا دے دے عبداللہ ابن حضافہ نے سوچا کہ اگر میرے بوسا دینے کی وجہ سے سارے مسلمانوں کی جان بچ سکتی ہو تو تیار بوسا دے دیا واپس جب گئے ہیں مسلمانوں کو لے کر چونکہ امیر قافلہ عبداللہ ابن حضافہ تھی اور وہی پکڑے گئے تھے جب واپس گئے ہیں لے کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین مدینے سے باہر سنیت الوداع جو جگہ ہے مدینے سے باہر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا تھا اور مدینے کے لوگ اپنے مہمان کو چھوڑنے کے لیے وہاں تک جاتے تھے ودا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے الوداع ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ انتظار میں وہاں جاتے تھے جب پتہ چلا کہ عبداللہ آ رہے ہیں جب آ گئے تو حضرت عمر نے سب سے پہلے عبداللہ ابن حضافہ کی پیشانی کو بوسا دیا اور فرمایا تیری پیشانی مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے استعمال ہوئی تو میں تیری پیشانی کو بوسا دیتا ہوں ایمان کیا چیز ہے ہم نے اپنے ایمان کو دولت ہی نہیں سمجھا چونکہ پیدائشی ایمان ملا ہے نا ہمیں اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں کی جو چیز پیدائشی ملتی ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی خبار جیارت رضی اللہ تعالیٰ حیات صحابہ کو پڑے حضرت تو اصلا آزاد تھے غلام نہیں تھے حضرت خبا یہ تو بچے تھے اپنے علاقے میں کھیل رہے تھے کوئی اٹھا کر لے آیا اور مکے میں غلام بنا کر بیچ دیا ایک عورت نے خریدا اور کا کام لوہاری کا تھا وہ لوہار کا کام کرتی تھی اسی لیے بخاری شریف میں کہ خباب ابن عرب لوہار تھے لوہے کا کام کرتے تھے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا خباب رضی اللہ عنہ نے ایمان کے بعد کہ یا رسول اللہ میں نے دور جاہلیت میں یعنی ایمان سے پہل کر آصف نے وائل کو کچھ ہتھیار بنا دیے تھے کچھ تلوار وغیرہ بنا دی تھی اس نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں اپنی مزدوری کے پیسے ابھی مانگ سکتا ہوں اسلام کے بعد حضرت نے فرمایا بالکل مانگ سکتا ہے تو تیری مزدوری ہے خباب مانگنے گئے تو آصف نوائل نے کہا کہ پہلے محمد کا انکار کر کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں محمد کا انکار کروں اور کیا کہہ رہے ہیں خباب کہ تم مر کر زندہ ہو تو بھی میں محمد کا انکار نہیں کر سکتا تو آج کہنے لگا کہ اچھا میں مر کر دوبارہ بھی زندہ ہوں گا چونکہ وہ لوگ تو باس بادل موت کے قائل ہی نہیں تھے دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا کہا ہاں دوبارہ زندہ ہونا ہے تو کہا ابھی مجھے مال ملا ہے جب دوبارہ زندہ ہوں گا تب بھی مال ہوگا تو تب آ کر کے لے لینا مزہ کر اس نے جواب دیا خباب نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بات سنائی حضرت نے فرمایا چھوڑ دو اس کو تو خباب لوہار تھے لوہاری کا کام کرتے تھے بہرحال اس عورت نے جو لوہاری کا کام کرتی تھی اس کا کاروبار تھا اس نے خباب کو خریدا اور لوہاری کا کام سکھایا زرا بناتے تھے تلوار بناتے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور خباب ایمان لے آئے تو آپ کی آسانی کو کسی نے جا کر بتایا کہ تمہارا نوکر ایمان لے آیا غلام ایمان لے آیا میں ایمان کی قدر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایمان کیا چیز ہے کہا تمہارا نوکر ایمان لے آیا کل ہو نہیں سکتا کہا بالکل جا کر دیکھ لے بھتی پر گئی ہر خباب سے پوچھ رہی ہے ایمان لے آیا تم تو سادی ہو گیا اس زمانے میں مسلمان ہونے والے کو سادی کہتے تھے تو سادی ہو گیا مذہب تبدیل کر دیا حضرت خباب دل میں سوچنے لگے ہاں کہوں یا نہ کہوں ہاں کہتا ہوں تو مصیبت اور نہ کہتا ہوں تو ایمان کو چیلنج ہے محمد کا ماننے والا اور جھوٹ بولے آج ہماری زبانوں سے ہر وقت جھوٹ جاری ہے بات مجھے یاد آئی سیدنا احمد رفائی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب بات لکھی ہے کسی نے سوال کیا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں تو ایسا جواب دیا ہے جو بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملتا بڑی بڑی کتابوں میں کبھی کبھی بزرگوں کے قلب پر الفاظ بھی وارد ہو جاتے سید احمد رفائی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اسلام نام ہے خلاف طبیعت کرنے کا چھوٹا سا درجہ طبیعت کے خلاف کرو اسے اسلام کہتے ہیں تمہاری طبیعت سونے کو چاہ رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا تم نماز پڑھ لو یہ اسلام ہے تمہاری طبیعت بد نظری کرنے کو چاہ رہی ہے تم اپنی نگاہ کو جھکا لو یہ اسلام ہے خلاف طبیعت کرنے کو اسلام کہتے ہیں لمبی چوری تقریروں کا خلاصہ جو کتابوں میں عقائد کی لمبی چوری جو تقریریں ہوتی ہے اس کا خلاصہ عارت رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ ہاں میں سابی ہو گیا مسلمان ہو گیا اللہ بتی گرم ہو رہی تھی حضرت ہی گرم تو کر رہے تھے خبا وہاں لوہے کا ٹکڑا گرم ہو رہا تھا سرخ تھا سیٹانی اور آپانی نے چھلکے سے لوہے کا ٹکڑا اٹھایا اور خباب کے سر پر رکھ دیا بہت آسان ہے ان واقعات کو بول دینا بہت آسان ہے لیکن میرے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے جب حالات آتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے ایمان پر کتنے جم سکتے ہیں بہت آسان ہے ان واقعات کو سر سری سر پر رکھ دیا چپک گیا حضرت بے ہوش ہو گئے وہ تو چلی گئی یہ سوچ کرتے کہ کل پھر دیکھوں گی خباب جب ہوش آیا رات میں سب پبلا ہوا تھا دار ارکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جو جملہ نقل کیا ہے مارخین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر بتایا اور اس کے بعد فرمایا میں شکایت کرنے نہیں آیا دعا لینے آیا ہوں لا میں اور آپ ہم ہوتے تو ذرا ذرا سی بات میں اپنے نبی پر احسان جتاتے دو نماز نہیں پڑھتے اور اسلام پر احسان جتاتے ہم کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی میرے اوپر حالات ہیں یہ شکایت نہیں تو اور کیا ہے دو نمازیں نہیں پڑھتے اللہ احسان جتا دے یقیناً ہم احسان جتا کہ ماں یا رسول اللہ میں دعا لینے آیا شکایت کرنے نہیں آیا یہ نہیں کہ ایمان چھوڑ دے نظام رب بھی دیکھیے اس کی آکانی کو درد سر کی بیماری ہو گئی مائگرین جس کو کہا جاتا آدھی سی اس کی بہت علاج کیے علاج کارگر نہیں ہو رہے اس زمانے کے اطبا نے ایک علاج بتایا کئی حدیث شریف میں یہ علاج آیا ہے اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمایا بخاری شریف میں کئی کئی کہتے ہیں داغنے کا علاج داغتے تھے اخیر میں اطبا نے یہ بتایا کہ وہ علاج کرنا ہوگا اللہ نظام بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے ادھر جب خباب دعا کے لیے گئے تھے تو اس وقت حضرت نے ایک جملہ کہا تھا اللہ منصور خباب اللہ میرے خباب کی مدد کرنا بس ادھر کیا ہوا اتیبا نے کہا کہ داغنا ہوگا اس کو تبھی یا کر سر اچھا ہو سکتا ہے اس کو داغنے کے لیے انتخاب نوکر ہی کا ہو رہا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جیسے بتائیں گے ویسے تجھے داغنا ہوگا حضرت خبا اتبا کے ساتھ جب داغنے کے لیے جا رہے تو دل دل میں کہہ رہے میرے نبی کی دعا پہنچ چکی ہے جس نے میرے سر پہ داغا تھا آج اسی کے سر پر میں داغ رہا ہوں علاج کے طور پر صحیح لیکن آج نوکر داغ رہا ہے اپنے سیٹانی کو مجھے بتانا یہ ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت بلال حق یہی حضرت خباب کا واقعہ امام بخاری نے نقل فرمایا ایک جگہ وہ براجیم واقعہ حضرت خباب نے اپنے پشت جا کر کے جب بتائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام متا کے کعبہ میں کعبہ کے سائے میں گمگین بیٹھے ہوئے تھے اور روایت میں بیٹھنے کا طریقہ بھی آیا ہے کہ حضرت کیسے بیٹھے ہوئے تھے اپنی امت کی فکر میں کیسے بیٹھے ہوئے مجھے میری اولاد کی فکر میری بیوی کی فکر اس نبی کو قیامت تک آنے والی انسانیت کی فکر تھی کیسے بیٹھا ہوا تھا وہ نبی یوں پاؤں چڑھا کر حضرت بیٹھے تھے اور یوں ہاتھ رکھا تھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ یوں جھکے ہوئے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور خباب پہنچ گئے فرمایا یا رسول اللہ میرے حال تو دیکھو حضرت اس غم میں تھے اور اس موقع پر خباب پہنچے بخاری شریف میں ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس پر فرما رہے ہیں جہاں بدل لہو لوہان ہے شکایت کے لیے خباب نہیں گئے تھے لیکن پھر بھی حضرت نے فرمایا خباب اتنی سی تکلیف پر شکایت کرنے آئے تم سے پہلے قوموں میں ایمان لانے والوں کے سروں پر زندہ آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے زکری علیہ السلام کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا اور تم سے پہلی قوموں میں ایمان لانے پر ان کے بدن میں لوہے کے آنکڑے گھسائے اور لوہے کے آنکڑے گھسا کر زندہ ان کی چمڑی اور گوشت کو نوچ لیا گیا فرمایا خباب ایمان پر حالات آئیں گے کل ہی میں نے جو بات چھیڑ دی تھی اور ناقص رہ گئی تھی کہ اس مشاتا اور کنگا کرنے والی کو جو فرون کی بیوی کو کنگا کرنے والی نوکرانی اس کے دو بچے بھی گئے وہ بھی گئی اور اس کی استقامت کو دیکھ کر کے فرون کی بیوی آسیا بھی ایمان لے آئی اور آسیا جب ایمان لائی تو پہلے فرون نے بہلایا پھسلایا نہیں مانی ایمان آ چکا تھا تو ڈرانا شروع کیا اور ڈرایا بھی ایسے کہ میں تجھے پھانسی دے دوں گا دنیا میں سب سے پہلے پھانسی کا مسئلہ فرون نے جاری کیا سب سے پہلے قرآن میں اس کے متعلق ہے وہ فراؤ نہ دل اوتار میکوں والا فرون اس کی پھانسی کیسے ہوتی تھی ایک لکڑا یوں رکھتا ایک لکڑا یوں رکھتا انسان کو زندہ سلاتا اور پورے بدن میں کھیلے مار دیتا یہ اس کی پھانسی تھی میں والا میخ مار دیتا تھا اور پھر دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا تاکہ ترک تڑپ کر جان نکلے یہ اس کی پھانسی تھی نرم و نازک بدن آسیا کا جس نے کبھی دکھ نہیں اٹھایا ہوگا بادشاہ کی بیوی تھی دکھ اٹھانے کا سوال کہاں ہو سکتا ہے جس نے کبھی دکھ نہیں اٹھایا ہوگا فرش مخمل پر سونے والی ہمارے گھروں میں تو وہ گدے بھی نہیں ہوں گے جن گدوں پر وہ سوئی ہوگی جس بنگلے میں وہ رہ رہی ہوگی ایسے بنگلے ہمارے پاس بھی نہیں جو جواہرات اور جو سونا اور چاندی اس کے پاس وہ ہمارے پاس بھی نہیں لیکن ان تمام کے باوجود ایک اللہ کے خاطر سب کو لات مار دیا اس کو سلا دیا اور کھیلے مار دیے نرم و نازک بدن کے اوپر اس کی زبان سے آخری کلمہ جو نکلا ہے وہ قرآن قیامت تک بولتا رہے گا اور قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دیتا رہے گا رب لی عندك بيتا في ونج ونجني من وعمله ونجني من الظالمين ارے ایسی دعا تو ہمیں بھی نہیں آتی جو آسیا نے کی تھی رب عندك بيتا ہماری دعا ہوتی اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور آسیا کیا دعا کر رہی ہے ان دا کا دا کا بائی فل جنا جنت میں نہیں صرف اے اللہ تیرے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرما تیرے پڑوس میں دا کا تیرے پڑوس میں تیرے دور رہنا کچھ سے دور رہنا نہیں چاہتی ہوں ان دا کا فل جنا جنی من فرعون اور اللہ فرعون سے مجھے نجات دے دے بنت جنی من قوم ظالمین اور اللہ اس کے ظالم آدمیوں سے مجھے نجات دے دے یعنی میری روح جن لے لے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف میں کوئی کلمہ کفر نہ آ جائے یہ کلمہ قیامت تک چمکتا رہے گا کیا ہم ذرا سے بخار میں شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کیا ہم ذرا سے حالات میں اللہ سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں لکمان حکیم نے بڑی پیاری بات کہی جس کے ہاتھوں سے نعمتیں کھاتے ہو اس کے ہاتھ سے کروا چبرا کھانے پر شکایتیں نہ کیا کرو جس کے ہاتھوں سے تمہیں روزانہ مٹھائی مل رہی ہے اس کے ہاتھوں سے کبھی کروا چبرا بھی مل جائے تو اسے محبت کے ساتھ کھا لو لکمان حکیم اس باغ کے نوکر تھے غلام تھے اس باغ میں کام کرتے تھے اور مالک نے کہا کہ لاؤ فلا پھل توڑ کر توڑ کر لاؤ لکمان لے گئے کھٹا نکلا ملک کہنے لگا ارے بے وقوف یہ کھٹا پھل لے کر آیا تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ یہ کھٹا ہے تو تین سال سے بعد میں کام کر رہا ہے تجھے اتنا بھی پتا نہیں لکمان حکیم نے جواب دیا ولی ہے نبی نہیں ہے یاد رکھنا نبی نہیں ہے ولی ہے ولی ہے کون کہتا ہے کہ ولیوں کے تذکرے اللہ نہیں کرتا ارے اس ولی کا تذکرہ قیامت تک قرآن میں چمکتا رہے گا اور اس کی باتیں قرآن میں چمکتی رہے گی آج بھی اگر اللہ کا ولی بنتا ہے حالات آئیں گے لیکن رب کریم اس کے تذکرے کو قیامت تک باقی رکھے گا کیا ہم اکابر کے نام کو یاد نہیں کرتے یہ سب اولیاء کرام ہی تو ہے جن کی زندگیوں کو ہم پیش کر رہے ہیں لکمان نے حکیم سے جب کہا کہ تو تین سال سے کام کر رہا ہے اور تجھے یہ پتا نہیں کہ کون سا پھل کھٹا اور کون سا میٹھا لکمان حکیم نے جواب دیا آپ نے مجھے پانی پلانے رکھا ہے پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا میں نے ایک پھل بھی نہیں چکھا ہے بین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے خادا عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں انیس سال رہے آپ کو اجازت اور خلافت عثمان ہارونی سے ملی عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا کھانا پکانا کپڑے ہونا سب معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کرتے تھے عجیب مسئلہ معین الدین فرماتے ہیں کہ کھانا میں پکاتا تھا انیس سال گزرے لیکن میں نے ایک لکما اپنے منہ میں باورچی خانے میں نہیں رکھا امانت دیانت بہت بڑی چیز ہے اور لینا بہت آسان ہے اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا ترمیدی جلدسانی کی روایت ہے بہت لمبی روایت چودہ نشانیاں جس میں میرے نبی نے بیان فرمائی میری امت پر دور آئے گا کہ جس میں لوگ مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھیں گے اور اوقاف کے مال کو اپنی پراپرٹی اور جائیداد سمجھیں گے آج اوقاف کے مال کو لوگ پراپرٹی اور جائیداد سمجھ رہے ہیں اور فرمایا عورتوں کے مشورے سے دین سے دور ہوں گے اور لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے تاوان سمجھیں گے بوجھ سمجھیں گے اور فرمایا میرے آقا نے کہ شراب عام ہو جائے گی شراب عام ہو جائے گی دنیا میں تو شراب پی جاتی تھی ایک فضا پاک تھی فلائٹوں میں بیٹھ کر شرابوں سے اس کو بھی گندا کر دیا آج فضا بھی گندی ہو چکی شراب عام ہو جائے گی جوا عام ہو جائے گا گانا عام ہو جائے گا اللہ جب زب اللہ اتنا گانا عام ہو گیا کہ آج ہماری مسجدیں بھی اس سے محفوظ نہ رہی موبائل کی دنیا میں مسجدوں میں گائن بج رہے ہیں موبائل کی دنیا میں مسجدوں میں گائن بج رہے ہیں اکثر جوانوں کے موبائل پر ٹون گائنوں کا رکھا ہوا ہے کون کہتا ہے کہ کمپنی دیتی ہے غلط ہے کمپنی آپ کو پوچھتی ہے اگر آپ آن کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے اور اگر آپ آن نہیں کرتے تو کمپنی آپ کو زبردستی سے کوئی رنگ ٹون گائن کا نہیں دیتی یہ آپ کا سلیکشن ہے یہ آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے مولانا تقی صاحب عثمانی نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنے فون پر اپنے موبائل پر گائن کا رنگ ٹون رکھا اور کسی نے تمہیں فون کیا اور اس کو کچھ دیر تک وہ گائن سننا پڑا اس لیے کہ جب تک آپ فون نہیں اٹھاؤ گے وہاں تک وہ رنگ ٹون بچتا رہے گا فرمایا جتنی دیر اس کو مجبوراً گائن سننا پڑا اس کا گناہ بھی قیامت میں تمہارے سر پہ ڈال دیا جائے گا تم کسی کو گائن سنانے کا دریا بنے ہو سامنے والا نہیں چاہتا تھا تم سبب بنے ہو سنانے کا تو اس کا گناہ تمہارے سر پہ ڈال دیا جائے گا میرے بھائیو میرے بھائیو اپنی زندگی کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں کہتے ہیں دنیا نے ترقی کی ترقی نہیں کی تنزلی کی اس کی سب سے بڑی دلیل جب تک ٹیلی ویژن اور موبائل کی دنیا میں جب یہ نہیں تھے ناچ وہاں تک اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار تھی جب سے یہ دنیا آ چکی ہے اولاد اپنے ماں باپ کے باغی بن چکی ہے بغاوت پر اتر چکی باپ کے کہنے پر اولاد سوسائڈ کی دھمکی دیتی ہے یہ سوسائڈ کا طریقہ اولاد نے کہاں سے سیکھا یہ کہاں سے سیکھ لیا اس نے کس دنیا سے اس نے سیکھا یہ ترقی نہیں ہوئی یہ تنزلی ہوئی ہے ٹھیک ہے سائنس ترقی ہوئی اخلاقی تنزلی ہوئی ہے اخلاق کے اعتبار سے بہت گراوٹ آ چکی بہت گراوٹ آ چکی ہے میرے نبی نے اس روایت میں فرمایا گانا عام ہو جائے گا اور فرمایا مسجدوں میں شور ہوگا شور کیسا ہوگا اپنے ذاتی جھگڑوں کو لے کر مسجد میں آئیں گے اپنے ذاتی جھگڑوں کو لے کر مسجد میں آئیں گے مسجدوں میں شور ہوگا آگے میرے آقا نے فرمایا آپ کا اما ہو وہ آپ کا ابو ہو وہ ادنا صدیقہ ہو فرمایا باپ کو لات مارے گا ماں کو دھکے دے گا اور اپنے دوستوں سے پارتیاں کرے گا ہاں میرا نبی اس کو دیکھ رہا تھا یہ دیکھ رہا تھا آنے والے حالات کو آج اولاد اپنے باپ کو دھکا دیتی ہے اپنے ماں کو مار رہی ہے اور اپنے دوستوں سے پارٹیاں کر رہی ہے اس اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے دس منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے جو پوری رات دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات دکھائے گئے تھے اسی لیے حضور نے ایک روایت میں فرمایا آج دل امت رب کہا فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ لڑکا اولاد جو ہے وہ اپنے ماں کو نوکرانی بنائے گی اور یہ اولاد سیٹھ بنیں گے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گویا ہے جو اس وقت ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے میرے بھائیوں یہ گندی دنیا کو ترقی نہ سمجھو اس کے قریب نہ جاؤ جوانوں کا بہت بڑا مجمع ہے یہاں اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے گندی تصویروں کو موبائل میں دیکھ لیا تھوڑی دیر کی لذت ہے گندے فلموں کو دیکھ لیا تھوڑی دیر کی لذت ہے گندے گانوں کو سن لیا تھوڑی دیر کی لذت ہے لیکن ہم نے اللہ کی ناراضگی کو اپنے اوپر لے لیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے میں بند کمرے میں گناہ کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن یا علم و خین تو وہ دلوں کی بات کو جاننے والا تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے اور وہ جب رسوا کرنے پر آئے گا وہ جب زلیل کرنے پر آئے گا وہ جب حالات ڈالنے پر آئے گا تو خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی اخذ عزیز اس نے قرآن میں کہا ہے راضی نے اس کا ترجمہ بڑا عجیب کیا فرمایا وہ ایسی وقت والا ہے کہ جب پکڑنے پر آ جائے تو نبی بھی نہیں بچا سکتے جب وہ پکڑنے پر آ جائے تو پھر نبی بھی نہیں بچا سکتا ہے یہ مسئلہ یاد رکھے اللہ راضی نے لکھتا ہے افز عزیز مقتدر وہ قادر مطلب کی پکڑ ہے اور قادر مطلب جب پکڑ پر آتا ہے تو نبی نہیں بچا سکتا ولی تو کیا بچائے گا ماں باپ تو کیا بچائیں گے جب نبی نہیں بچا سکتا تو پھر اور کون بچا سکتا ہے یہ وہ ذات ہے لیکن اپنے بندوں کو کبھی جھیل دیتا ہے کہ کل توبہ کر لے پرسو توبہ کر لے اکرسو توبہ کر لے اور میں اس کو معاف کر دوں یقیناً اس کی معافی کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں جب تک کہ عالم نزا شروع نہ ہو جائے عالم سکرات شروع نہ ہو جائے وہاں تک اس کے کے معافی دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے بہت جلدی معاف کر دیتا ہے بہت جلدی اسرائیلی روایت میں ہے کہ جب علیہ اللہ وسلام پر تہمت لگائی کارون نے جچا بھائی تھا کارون تہمت لگائی ایک لڑکی کے بعد میں صرف تہمت نہیں زکات کا بھی انکار کر دیا اور کہا میں نہیں دوں گا اور موسا کو بدنام کرنے کی کوشش کی موسا کو غصہ آیا فرمایا اللہ اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دے زمین فتی یہ جانے لگا اس کا سامان بھی جانے لگا اب یہ معافی مانگ رہا ہے ایسا مجھے معاف کر دے موسا مجھے معاف کر دے لیکن جلال موسمی ہے اللہ اس کو اور دھسا اور دھسا اور دھسا بس پورا کا پورا چلا گیا میرے نبی علیہ السلام کے روایت بخاری شریف میں ہے قیامت تک دھستا رہے گا قیامت تک بستا رہے گا یہاں تک کہ کل قیامت کے دن سب زمین کے نیچے سے اللہ اس کو پکڑ کے کھینچے گا فرمایا یہ بستا رہے گا اب سنو اسرائیلی روایت میں اللہ نے وہی اتاری موسا پر اے موسا کارون نے تجھ سے بار بار معافی مانگی تو نے معاف نہیں کیا وہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لیتا میں اسے معاف کر دیتا وہ رب وہ رب خدا ایک بات اس کو مناؤ اس کو راضی کرو وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اس کو مناؤ گے وہ بہت جلدی مان جاتا ہے اتنا جلدی تو میرا باپ بھی راضی نہیں ہوتا اتنا جلدی تو میرا بھائی بھی راضی نہیں ہوتا اتنی جلدی تو میری بہن بھی راضی نہیں ہوتی ارے بہن سے دشمنیاں ہوتی ہے تو بہن کہتی ہے میری دہلیز پر بھی قدم نہ رکھنا اور بھائی سے دشمنی ہوتی ہے بھائی کہتا ہے میرے جنازے کو بھی ہاتھ نہ لگانا بھائیوں کی دشمنیاں برسوں رہتی ہے میرا رب تو دو منٹ میں بہنے والے آنسو پر معاف کر دیا کرتا ہے اس سے تعلق جوڑو اس رب سے تعلق جوڑو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے فرمایا خباب اتنی سی بات پر مجھے کہنے آ گئے تم سے پہلے قوموں کا کیا حال ہوا کیسے ایمان کے سلسلے میں انہیں آزمایا وہ بلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں بہت مشہور واقعہ بہت مشہور واقعہ امیہ ابن خلب مانت تھا بہت مارتا تھا اور مارتے مارتے جب تھک جاتا تو بیٹھ جاتا اور کہتا رحم کی وجہ سے نہیں بیٹھا ہوں سانس لینے بیٹھا ہوں تاریخوں میں لکھا ہے عام طور پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ گرم ریت پر سلا دیتا تھا وہ دھوپ کی وجہ سے واقعی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے تاریخ واقعی میں واقعی نے یوں لکھا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے گرم ریت پر نہیں سلاتا تھا آگ پر ریت کو گرم کر کے سلاتا تھا اور آگ پر جو ریت گرم ہوتی ہے وہ بہت دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے ریت کی خاصیت ہے کہ جو ریت آگ پر گرم کی جائے دیکھیے اسی لیے چنا بھوننے والے ریت رکھتے ہیں اور اس کو آگ پر گرماتے ہیں اور اس میں چنے بھونتے ہیں اس لیے کہ اگر نیچے آگ بجھ بھی جائیں تو وہ گرم ریت کی وجہ سے چنے بھونتے رہتے ہیں تو آگ پر گرم ہونے والی ریت بہت دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے آگ پر وہ گرم کرتا تھا اور اس کے اوپر سلاتا تھا اور پتھر رکھتا تھا واقعی نے نقل کیا ہے کتنا گرم پتھر ہوتا تھا اتنا گرم پتھر ہوتا تھا علیہ اگر اس پتھر کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو تھوڑی دیر میں وہ بھی بھون کر تیار ہو جائے گا ایسا گرم پتھر اوپر رکھتا تھا اور حضرت بلال کی آواز ایک ہی تھی احد الحد احد الحد احد احد ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے یہی وجہ ہے کہ مدینہ المنورہ آنے کے بعد حضرات علماء سے آپ پوچھئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب نماز کے لیے جمع کرنے کا مسئلہ پیش آیا کہ کیسے جمع کیا جائے جماعت کے لیے کسی نے کیا رائے دی کسی نے کیا رائے دی کسی نے کہا ناپوس اور بھتورا بجا دیا جائے کسی نے کہا ڈنڈے پر ڈنڈا کھوکھلے بانس پر ڈنڈا مارا جائے تاکہ آواز ہو کسی نے کہا آگ جلائی جائے تاکہ لوگ دیکھ کر آ جائیں کسی نے کہا جھنڈا لگا دیا جائے تاکہ لوگ جماعت میں آ جائیں اور کسی نے کہا کہ ایک حضرت عمر نے فرمایا کہ نماز کے وقت میں کسی منادی کو بھیجا جائے جو یہ اعلان کرے سلا تو جامع نماز کا وقت ہو گیا تاکہ نماز میں لوگ آئیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے کو سنا لیکن کوئی رائے دل پر نہیں اتری حضرت نے مجلس کو برخاست کر دی کہ پھر سوچیں گے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ بڑے فکر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 فرمایا اللہ کی طرف سے یہ خواب ہے میرے بلال کو بلاؤ اذان میرا بلال دے گا محدثین سوال فرماتے ہیں خواب عبداللہ ابن زید نے دیکھا اور تمغہ بلال کو مل رہا ہے ہے کہ انتخاب بلال کا ہوا سارے محدثین تو یوں لکھ کر چلے گئے یوں لکھ کر چلے گئے کہ عبداللہ ابن زید کی آواز بلند نہیں تھی بلال کی آواز بلند تھی اس لیے بلال کا انتخاب ہوا میرے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا زکری صاحب بڑا عجیب جواب لکھتے ہیں فرمایا محدثین کا جواب اپنی جگہ لیکن میرے دل پر بھی ایک جواب آتا ہے چکی کا پاک یہ ہے یہ کہہ کر حضرت نے جواب دیا فرمایا بلال کا انتخاب محمد نے نہیں کیا اللہ نے کیا اور یہ فرمایا اے میرے پیغمبر اس میں آگ میں سو کر اس نے احد احد کے نعرے مکے میں لگائے ہیں تو خوشیوں میں بھی یہی نعرے لگائے گا خوشیوں میں بھی یہی نعرے لگائے گا معلوم ہوتا ہے جو گلیوں میں اللہ کو یاد کرے گا خدا پاک کی قسم اللہ اس کو خوشیوں میں یاد کریں گے ہم اپنی زندگی کو ویران نہ کریں ہم اپنی زندگی کو برباد نہ کریں ہم اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اس رب سے ان دنیا داروں کو دیکھ کر ان غیر مسلموں کو دیکھ کر اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے اللہ نے ہمیں بہت بڑی ایمان کی دولت دی ہے بہت بڑی ایمان کی دولت دی ہے ہم اس ایمان کی قدر کرنے والے بنے ان الدین اندینو رب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ رب اللہ ہمارا رب ہے رب اللہ ہمارا رب ہے تم مستا ہو پھر اس پر جمے رہے کیسے جمے رہے شریعت کے مطابق اللہ کو جیسے ماننا چاہیے ویسے مانا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا صفات میں شافی بھی وہی دینے والا بھی وہی رزاق بھی وہی سب کچھ وہی ہے نہ صفات میں اس کا کوئی شریک نہ ذات میں اس کا کوئی شریک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو عقیدہ ہمیں دیا گیا کہ اپنے نبی پر تمہیں ایمان لانا ہے بس ہم ایمان لائیں گے اللہ کے نبی نبی کی عظمت ان کے طریقوں پر چلنا ان کی سنتوں پر چلنا لیکن ان کو خدا نہ بنایا جائے ان کو رب نہ بنایا جائے فرمایا یہ عقیدہ ہے اور اس نبی کے صحابہ کے بعد میں بھی خدا پاک کی قسم غلط نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا جس طرح چاہے صحابہ کے بعد میں نہ بولنا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے طالبین میں ہے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی سخر السعداء فرمایا اللہ ہمیشہ سعیدوں کے لیے سعیدوں کا انتخاب کرتا ہے نیک بختوں کے لیے نیک بختوں کا انتخاب کرتا ہے میرا نبی نیک بخت ہے تو اس کے صحابہ بدبخت کیسے ہو سکتے ہیں اس کے صحابہ بدبخت کیسے ہو سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب الزام لگا زنا تھا اتنا بڑا اور اللہ نے جب بنا کی آیت اتاری تو کیا فرمایا سترہ آیت میں ایک آیت میں الخبیسہ تو والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اشارہ فرمایا میرے نبی تو پاک ہے تو تیری بیوی بھی پاک ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے پاک کو پاک ملا کرتا ہے ناپاک کو ناپاک ملا کرتا ہے یہ قرآن کریم ہے جو ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے تو صحابہ کے بعد میں اپنے دل میں ان کے مشاجرات ان کے اختلافات اپنی جگہ ہیں صدیقی کے اکبر اگر نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں تو معاویہ بھی اتنے ہی رشتہ دار ہیں حضرت علی حضور کے رشتہ دار ہیں تو معاویہ بھی اتنے ہی رشتہ دار ہیں ہمیں صحابہ کے بعد میں بولنے کا حق نہیں ہوگا ارے ہم کیسے بول سکتے ہیں جن کی نگاہ میرے نبی پر پڑی اور میرے نبی کو دیکھنے سے وہ مقام صحابیت پر پہنچ گئے پوری دنیا کے ابدار مل کر ایک ادنا صحابی کا مقابلہ کرے تو نہیں ہو سکتا ہے میرے آقا نے کتنی بہترین بات فرمائی پوری دنیا کے لوگوں کا صدقہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے صحابی کے کھجور کا ایک دانے کا صدقہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے میرے صحابی کا صدقہ وزن میں بڑھ جائے گا جو اخلاص ان کے پاس تھا بخاری شریف میں ہے عبداللہ ابن عمر کے شاگرد نافے نے آ کر یہ بتایا کہ ان ضرور معاویہ معاویہ کو دیکھو فرین یوں تیرو رکاطن واحدن وہ ایک رکعت وطر پڑھتے ہیں یہ وطر کا ایک اختلافی مسئلہ ہے فرمایا وہ وطر کے ایک رکعت پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا فرمایا چھوڑ دو فعین نبو صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہ کرو ان پر وہ بھی نبی کے صحابی ہے امت کو تعلیم دی تمہیں ان کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہوگا بس تم یہ سمجھو وہ معیار صداقت حضرات صحابہ اور نبی کے براہ راست شاگرد ہیں اگر ان پر کوئی مسئلہ تم بولو گے تو پھر تمہارا قرآن بھی مخدوش ہو جائے گا تمہاری حدیثیں بھی مخدوش ہو جائے گی اور تمہارا دین بھی تبدر بتر ہو جائے گا اس لیے ہمیں حضرات صحابہ کے بعد میں اعتدال شریعت نے جو کہا اسی کے مطابق اور صحابہ کون تھے میں میں ایک واقعہ ابھی ذہن آیا حضرت حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ عمرے کے لیے گئے جو لوگ حج کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کوبا میں قبرستان ہے وہاں طلحہ بن برا کی قبر ہے بالکل نوجوان صحابی طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو اس موقع پر آگے آگے حضرت طلحہ یہ یوں تلوار لے کر چل رہے تھے اور فرمایا میرے نبی کو کوئی ستائے گا تو میری تلوار ہوگی بڑی محبت تھی پینتیس سال کی عمر تھی جوانی تھی پینتیس سال کے عمر بیمار ہو گئے اللہ کے حبیب عیادت کے لیے گئے عیادت سنت ہے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں کسی کے وہاں جانے کی عیادت کے لیے کسی کے وہاں تعزیت کے لیے جانے کی میری طبیعت نہیں کسی کے وہاں جنازے میں جانے کی میری طبیعت نہیں جو یہ جملہ بولے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ سنت پر نہیں ہے نبی کی سنت کی عیادت کے لیے جانا نبی کی سنت کی تعزیت کے لیے جانا یہ سنت پر ہو ہی نہیں سکتا جو کہتا ہے میری طبیعت نہیں حضرت عیادت کے لیے گئے سورت دیکھ کر بھاگ گئے کہ طلحہ میرا جیے گا نہیں گھر والوں سے کہا باہر نکل کر کہ طلحہ انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا حضرت کہہ کر چلے گئے طلحہ کو بھی بھنک لگ گئی طلحہ نے فرمایا دن میں موت ہو تو نبی کو اطلاع کرنا رات میں موت ہو تو اطلاع نہ کرنا لوگوں نے پوچھا حضرت خود کہہ کر گئے اور تم منع کر رہے ہو وجہ کیا ہے فرمایا مدینہ اور کوبا کے بیچ میں یہودیوں کے قبائل ہے بنو قریضہ بنو قینقہ بنو نظیر قبائل ہیں میرے نبی کو رات میں پتہ چلے گا وہ یقیناً محبت میں تو آئے گا رات میں اگر تشریف لے آئے اور کوئی یہودی میرے نبی کو راستے میں تکلیف پہنچا دے تو میں ذریعہ بن جاؤں گا میں نے اپنی پوری حیاتی میں نبی کو نہیں ستایا میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی نبی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو اور کشمیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کشکول میں لکھا فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری حیاتی میں تکلیف بھی ہوئی تو میرے آج ہمارے نام اعمال جب حضور کے سامنے پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہوں گے اور گندے نام اعمال جب جاتے ہوں گے حضرت کو ہماری وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی فرمایا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تکلیف پہنچاؤں انتقال رات ہی میں ہوا اللہ کا کرنا رات میں انتقال ہوا لوگوں نے دفن کر دیا حضرت کو صبح اطلاع دی صبح حضرت تشریف لائے اور فرمایا مجھے قبر بتاؤ قبر کو تشریف لے گئے اور جو دعا کی ہے کسی صحابی کے لیے ایسی دعا نہیں ملتی اللہ الک تلحا کا وہ الق تضحا کو الیک وہ اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ چکا ہے تو اس کو اس طرح ملنا کہ وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور تو میرے تلحا کو دیکھ کر ہنس رہا ہو کیا دعا دی ہے بشارت ہے حفاظ کرام کے لیے بشارت ہے عاملین حدیث کے لیے اس میں راوی حدیث نے حضور سے سوال فرمایا حضرت اتنی بڑی دعا آپ نے دے دی تو حضرت نے جو جملہ فرمایا ان نقل آتا القرآن یہ اللہ میرا تنا مجھ سے محبت کرتا تھا میرے قرآن سے محبت کرتا تھا اور میرے اللہ سے محبت کرتا تھا میرے بھائیو یہی محبت کام آئے گی یہی محبت اس لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت کو سامنے رکھیں اور شریعت کو سامنے رکھ کر ہم اس پر چلنے والے قالوا ربنا اللہ ثم استقام اور امان کے بعد میں بھی شریعت استقامت ہو امان کے بعد میں کیسے دیکھو درو شریف پڑھنا کتنا بڑا سوال کتنا بڑا سوال لیکن اگر چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پر تم درو شریف لو گے تو اطیات کے بعد کتنا بڑا سوال ہے لیکن یہاں اگر آپ نے پڑھ لیا تو فرمایا تمہیں سد ایسا وہ کرنا پڑے گا یہاں مفتیان کہتے ہیں فرمایا غلطی سے پڑا ہے تو سد ایسا وہ ہے اور اگر جان بوجھ کر پڑا ہے تو سد ایسا ہوا تو ہے ہی اور توبہ بھی کرنا پڑے گا اس لیے کہ گناہ بھی تمہیں ہوا ہے اگر جان بوجھ کر دو رکعت پر درو شریف تم نے پڑھ لیا تو گناہ بھی ہوا کیوں پڑا تم نے کتنا بڑا ثواب ہے کتنا لیکن یہاں پڑھنے کو منع کیا گیا اسی کو کہتے ہیں شریعت جہاں شریعت کہیں وہاں پڑھو جہاں شریعت نہ کہے وہاں نہ کرو شریعت جو کام کہے وہ کرو اور شریعت جو کام نہ کہے وہ نہ کرو اسی کو استقامت کہا جاتا ہے اسی کو استقامت کہا جاتا ہے یہ جو خانقاہ نظام اور حضرت یہاں نہیں ہے یہ جو حضرت کی فکر اور حضرت کا غم جو ہے کہ لوگ آئیں اور اسی بات کو سیکھیں ایک تو اپنے منمانی طور پر شریعت کرنا اور ایک اللہ اس کے رسول جیسے بتاتے ہیں اس کے مطابق شریعت پر عمل کرنا خانقاہوں کا نظام کسی بنیاد پر ہوتا ہے تو آمال میں بھی اور پھر امال میں اتنے بھی امال میں جوش میں نہ آ جانا کہ ایک رات تو پوری تحجد میں گزار دی اور دوسرے دن عشاء بھی غائب کر دی خیر باقل علیہ علیہ احب العمال ما ما وعین طلب بخاری شریف کی روایت ہے سب سے بہتر عمل وہ ہے سب سے بہتر عمل فرمایا کہ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ باربادوز میں حضرت مولانا قبر زما صاحب دام آپ کو بہت شفا عطا فرمائے بہت اہمیت دیں گجرات میں ان کا بڑا فیض ہے حضرت کے ساتھ میرا بیٹھنا ہوا تو حضرت نے اسی پر ایک جملہ بڑا عجیب فرمایا فرمایا ہمارے حضرت شاہ و اللہ صاحب یوں فرمایا کرتے تھے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو یہ نبی کو کیوں پسندیدہ ہے اللہ کو کیوں پسندیدہ ہے فرمایا ہمیشہ کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دینے سے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا یہ حکمت ہے اس میں کہ تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشہ کرتے رہو گے آدھا پارا کرو لیکن روزانہ پڑھو کوئی دن نہ ہو فرائض پابندی کے ساتھ پڑھو نوافل جو نمازوں کے ساتھ ہے اسی کو پڑھ لیا کرو میں نہیں کہتا ہوں کہ چاس پڑھ لو نہ لانو لیکن اگر نہیں پڑھنا ہے کم سے کم اس کو پابندی کے ساتھ پڑھ لیا کرو جو نمازوں کے ساتھ کی سنتیں ان امان کو تھوڑے ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو یہ اللہ کو بہت پسند ہے تو امان میں بھی اعتدال ہو عقائد میں بھی اعتدال ہو ان تمام مسائل میں جب اعتدال ہوگا تو ایسا آدمی جب مرے گا یعنی شریعت پر چل کر کے مرے گا تو کیا فرشتے آئیں گے اس کے پاس اور کیا کہیں گے علیہم الملائکہ عند الموت اور یوں کہیں گے ارے گھبرا گھبرا مت مت اب تو تالاب تیرتے تیرتے پار کر گیا گموں کی دنیا چلی گئی راحت کی دنیا شروع ہو گئی راحت کی دنیا شروع ہو گئی تیرے لیے اللہ تخافو شروع دل وابشرو بالجنت تم تو آدھو خوف نہیں غم نہیں تو قبر میں کیا پہنچا کہ دیکھ لے اللہ کے تیرے لیے کیسے آ رہے ہیں کیسے جنت کی کھڑکیاں تیرے لیے کھولی جا رہی ہے کیسے میں تجھے رکھا جا رہا ہے کیسے تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے ارے تو ڈر مت جو حالات تھے وہ تو پورے ہو گئے اور جو یہاں خوشیوں میں رہا اور اللہ کے حالات کو نہیں برداشت کیا اس کو مرتے وقت کہا جاتا ہے آ جا تیرے لیے آزاد تیار ہے آجا تیرے لیے عذاب تیار ہے تو دنیا میں اتنا کا ہوا چلتا تھا غرور تھا تکبر تھا ناس تھا رب کا ممکن تھا تیرے عذاب تیار ہے تو یہ مومن جس کی زندگی استقامت کے ساتھ گزری اللہ تخاف ولا تحزن وابشروا بالجنت التي كنتم تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیا کرتا اللہ کہتا ہے میں تمہارا دنیا میں بھی دوست تھا اور مرنے کے بعد بھی دوست ہوں اور من غفور رحیم تم مہمان ہو رب کریم کے ارے دنیا میں کوئی کلکٹر کا مہمان ہوتا ہے تو پھولا نہیں سماتا کہ کلکٹر نے مجھے دعوت دی رب کریم کہتا ہے تو میرا مہمان بن کر آئے گا اتنی بڑی شہادت استقامت والوں کے لیے شریعت پر چلنے والوں کے لیے اللہ کرے کہ ہم اپنا مزاج شرعی بنائیں اپنے آپ کو شریعت پر ڈالے شریعت پر ڈالیں گے ان شاء اللہ مرنے کے بعد کے حالات ساری دنیا روئے گی ہم ہنستے ہوئے جائیں گے اور اگر دنیا ہنستے ہوئے اتراتے ہوئے ہم نے گزاری ہے تو پھر اس صورت میں مرتے وقت روتے ہوئے جانا پڑے گا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے گرو شریف اللہ صلی وسلم مولانا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والذلل إلا ایمان کے بعد کفر سے ہماری حفاظت کرنا ہمیں دوبارہ کفر میں نہ لے جانا اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے ہماری حفاظت کرنا گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما ناجائز کاموں سے ہماری حفاظت فرما شریعت پر استقامت نصیب فرما نبی کی محبت اور عظمت نصیب فرما اللہ آپ کی فرمودات پر اس کو محبت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیری وادیوں میں گھومنے کی ہمیں توفیق عطا فرما تیری رضا والی وادیوں میں گھومنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے ناراضگی والے دار درخت سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ آپ کی مرضیات پر چلا دیجیے رات کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما ہماری حاجتوں کو پورا فرما اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما اس کے ہر فرد کو قبول فرما اللہ آپ کی طرف سے بہت بخشش کا پروانہ سب کو عطا فرما دیجئے سب کو معاف فرما دیجئے سب کو معاف فرما دیجئے سب کو معاف فرما دیجئے اے اللہ مبارک مہینہ چل رہا ہے ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیجئے آپ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ ہم سے معافی مانگ رہے ہیں معاف کر دیجئے اے اللہ ماں اپنے گندے بیٹے کو پھینک نہیں دیتی نہلا کر اپنے پاس کر لیا کرتی ہے ہم بھی تیرے گندے بندے ہیں اللہ آپ ہمیں پھینک نہ دیجیے اللہ پاک کر کے اپنے قریب کر لیجیے اپنے رحمت کے آگوش میں لے لیجیے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی کریم المحمت رحمت اللہ